الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه اخرجہ مسلم فی صحیح حمد و ثناء کے کلمات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ببرکات کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک اور قابض ہے فعال یرید ہے اور کل شعین قدیر ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی النافلآخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام آئمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین ذیوکار سامعین حضرات محترم عرفان صاحب حافظ اللہ تعالی ورعا و و اطال عمرہ ابقا ان کی دعوت پہ پہلی دفعہ آپ احباب کے روشن چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے سچی بات ہے میرے پاس الفاظ انداز نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگ کس خلوص نیت ادب و احترام کامل توجہ اور محبت کے ساتھ نہایت ہی علمی اصلاحی اور تبلیغی ماہانہ پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں تو بہر صورت تین دعائیں میں کیے دیتا ہوں ذرا کامل توجہ سے دعائیں سنیے گا اور پھر اس کے بعد آمین کہیے گا پہلی دعا میری یہ ہے حدیث رسول ہے کہ اللہ تبارہ کا و تعالی مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے پھر سفر اللہ کے دین کے لیے ہو نور اعلیٰ نور ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم نیکو کار ہیں گناہ گار ہیں جیسے تیسے ہیں آپ کے در کے منگتے سوالی اور فقیر ہیں یا الہ العالمین اپنی رضا اور رحمت کے لیے ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمارے تین کام کر دے وہ کون کون سے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ الہ العالمین ہماری ماضی یعنی پہلی زندگی کے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے آواز آپ کی آنی چاہیے آمین ذرا بیدار ہو کے محبت سے کہیے گا اللہ ہماری پہلی زندگی ماضی کے سب گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دے عملوں کی تو بات ہی نہیں ہے مجھے یہ پورا اعتماد ہے یقین ہے کہ میرے سمیت جتنے معززین اور معززات شریف فرما ہیں آپ لوگ جب بھی اللہ سے بات کرتے ہوں گے تو مجھے تو امید ہے کہ آپ عملوں کے بل پتے پہ تو کچھ مانگ ہی نہیں سکتے عمل تو ہمارا ہے نہیں جب بھی آپ نے رب سے بات کرنی ہے نا حضرات مجھے توجہ دیجئے معززات پوری کامل توجہ سے سنیے اللہ تعالی کے ساتھ بات کرنے کے مل جملہ آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے اللہ سے بات کرتے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے تو دعا ہے یا الہ العالمین ہمارا آنا اور اس پروگرام کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے یا اللہ ہماری پہلی زندگی کے گناہ معاف کر دے آنے والی دنیاوی زندگی کی تمام پریشانی اپنی رحمت سے دور کر دے اور جو چار ارب نبے کروڑ بندہ یعنی امت محمدیہ علی صاحبہ السلاۃ و تسلیم صحیح روایت کے مطابق امت محمدیہ میں سے چار ارب اور نبے کروڑ بندہ کل قیامت کے روز بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں جائے گا میں دعا کرتا ہوں جتنا آپ کا جی چاہتا ہے آمین کہہ کہ آپ حصہ ڈال لیں یا الہ العالمین یہ تعداد تو بہت بڑی ہے بڑا دل خوش ہے کہ تعداد تھوڑی نہیں ہے تو اللہ تعالی ہم اس پروگرام کی وساطت سے آپ کی رحمت کے ذریعے آپ کی بارگاہ عالیہ میں دست بستہ آج دعا اور استدعا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہم کو بھی جو چار ارب نبے کروڑ بندے تیری رحمت کے ساتھ بغیر حساب میں تیری جنت میں جائیں گے یا اللہ ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے تو حضرات گرامی قدر لمبا وقت نہیں ہے بڑے اختصار سے بات ہوگی موضوع آپ نے پڑھ لیا آئیے قرآن پیکج کی طرف تو اصل میں یہ یہ موضوع کیا ہے موضوع یہ ہے کہ ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ بحثیت مسلمان ہمیں پورے قرآن پاک پہ دسترس ہونی چاہیے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ساتویں پارے میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے آٹھویں پارے میں اللہ نے ہم سے کیا بات کی ہے ٹھیک ہے ہمیں سولہویں پارے میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے تیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہمیں یہ علم ہونا چاہیے لیکن چونکہ مصروفیات کے پیش نظر اور شب و روز کے معاملات کے کے پیش نظر اگر کوئی بھائی پورے قرآن پہ اپنی دسترس کو مضبوط نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے ایک پیکج ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ الرحمن جو میرا بھائی جو پیکج ابھی ہم لگانے لگے ہیں جس کو آن کرنے لگے ہیں جو میرا بھائی اس پیکج کو آج کے بعد آن کر لے گا جو میری عزیزہ اس پیکج کو آن کر لے گی سچی بات ہے قیامت کے روز اللہ کی جناب میں اللہ کی جنت میں جو رتبہ جو مقام جو شان جو منزلت اور جو رفت اللہ تعالیٰ قرآن کے عالم اور قاری اور حافظ کو عطا فرمائے گا جو خوش نصیب اس پیکج کو آن کر لے گا اللہ تعالیٰ وہی رتبہ وہی برکت اپنے اس پیارے بندے کو بھی نصیب فرمائے گا یعنی آپ کے لیے شارٹ کٹ ایک پیکج ہے ایک بنڈل ہے تو میں تفصیل آپ کو دیے دیتا ہوں توجہ آپ مجھے دیجیے پانچ چیزوں پہ مشتمل یہ پیکج ہوگا اور سگنل صاف لینے کے لیے کیا مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے جو اللہ کی رحمت آئے اللہ کی مدد آئے میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کو محسوس کروں ایک حلاوت ہے اللہ کی مدد کی ایک لذت ہے اللہ کی مدد کی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں پیکج آن کروں سگنر صاف ہونے چاہیے تو اس کے لیے کھمبے ومبے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے دو عمل میں آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ شاء سگنر صاف ہوں گے رحمت آپ اترتی دیکھیں گے آفات و بلیات کو آپ ٹلتا ہوا دیکھیں گے دو ذرا پھر کر لیں یا اللہ العالمین آج آپ نے ہماری کمی کی طرف نہیں دیکھنا ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھنا یا الہ العالمین جو پیکج لگا کر ہم آن کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ساری زندگی اس پیکج کو اپنی زبان پہ ہمیں آن رکھنے کی توفیق عطا فرما تو آئیے میں بلا تمہید اور بلا تاخیر آغاز کرتا ہوں یعنی پانچ چیزوں پہ مشتمل پیکج ہے سگنل صاف لینے کے لیے آخر میں دو عمل ہوں گے مکمل ہے سات چیزیں پہلی چیز میں بیان کرتا ہوں توجہ فرمائیے پیکج کا پہلا حصہ ہے سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ یہ صرف فرائض کے لیے نہیں ہے سورت الفاتحہ یہ صرف سننوں نوافل کے لیے نہیں ہے یعنی سنتوں اور نفلوں کے لیے نہیں ہے سورت الفاتحہ یہ وطر کے لیے نہیں ہے سورت الفاتحہ یہ صرف نماز جنازہ کے لیے نہیں ہے آپ سورت الفاتحہ سائیکل چلاتے موٹر سائیکل چلاتے گاڑی ڈرائیو کرتے دکان پہ بیٹھے گھر میں بیٹھے اور میری معززات کپڑے استری کرتے میں کوشش کروں گا سادہ الفاظ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے تو جو میری معززات ہیں ہنڈیا پکاتے کپڑے استری کرتے گھر کے کام کاج کرتے آپ یہ سورت الفاتحہ کا ورد اپنی زبان پہ رکھا کریں سورت الفاتحہ یہ اللہ کا بہت بڑا نور ہے میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے آج جناب فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی اور مرید حضرات توجہ کیجئے گا جو میرا امتی اور مرید سورت الفاتحہ سفر میں حضر میں شب و روز بیٹھتا اٹھتا دکان مکان میں چلتے پھرتے کسرت کے ساتھ پڑھتا ہے محبوب کائنات فرماتے ہیں سورت الفاتحہ کو زبان پر آن کرنے کی برکت سے اللہ اپنے بندے کے زندگی کے تمام اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل فرما دیتے حضرات معاف کیجئے گا کچھ نہیں ہے جال ساز عاملوں کے پاس کچھ نہیں ہے سنیاسی باموں کے پاس بچیں اپنے آپ کو بچائیں خان درباؤں اور در در کے دھکوں سے بس مسلح پہ بیٹھیں مکان پہ بیٹھیں گھر میں بیٹھیں مسجد میں ہوں کار یا گاڑی یا موٹر سائیکل آپ چلا رہے ہو بس سورت الفاتحہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے اس کی سورت الفاتحہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے سورت الفاتحہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے آئیے میں آپ کے سامنے ایک سیل بخاری سے مختصر واقعہ پیش کرتا ہوں سے ابھی بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا میرے پاس چند لوگ آئے آ کے کہنے لگے حضرت ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہے چودھری ہے ایک سپ نے بچھو نے اس کو ڈس لیا ہے بخاری کے الفاظ پڑھتا ہوں توجہ کیجیے وس بكل شيء ہم نے اس کے لیے ڈاکٹروں کو دکھایا حکیموں کو دکھایا اتبا کو دکھایا معالجوں کو دکھایا اور اور اور بڑے بڑے ماہر عاملوں کو ہم نے دکھایا لیکن اس کی ٹیس اور درد اور تکلیف میں ذرہ بھر فرق نہیں آ رہا آپ کے پاس اگر کوئی پڑھائی دعائی ہے تو تشریف لائیے گا اور ہمارے جو چودھری صاحب ہیں ان کا علاج کر دیجیے گا اسے ابھی بیان کرتے ہیں میں گاؤں میں چلا گیا ایک روایت کے مطابق سب عمرات کہتے ہیں میں نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا صحابی کا بیان ہے جیسے میں نے سورت الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اللہ پاک نے اس بیمار کو سورت الفاتحہ کے دم کی برکت سے مکمل سیتیا فرما دیا بھائیو یہ سورت الفاتحہ بہت بڑا نور ہے سورت الفاتحہ بہت بڑا خزانہ ہے آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں اور یہ واقعہ سننے ابھی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سیابی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا راستے میں چند لوگ مجھے ملے اور کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں ایک دیوانہ ہے ایک مجنون پاگل ہے اور اور اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو ہم نے نا اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ہم نے اس کو سلاخوں میں جکڑا ہوا ہے اور بالکل ہم نے اس کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور بہت پریشان ہے بہت ہم نے علاج کروائے معاملہ حل نہیں ہو رہا حضرات توجہ توجہ کیجیے کیجیے آپ آپ اپنے کو بے سہارا نہ سمجھے جس امت امت کے پاس سورت الفاتحہ ہو وہ کہے کہ ہمارے پاس سہارا کوئی نہیں خزانہ کوئی نہیں چابی کہتے ہیں میں گاؤں میں چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ مریض کی حالت واقعتاً بہت پریشان کن ہے فلاح ایام کہتے ہیں تین دن میں اس میں گاؤں میں رہتا ہوں تین دن میں اس دیہات ہاتھ میں رہتا ہوں صبح و مسا صبح اور شام سورت الفاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہوں حضرات شوگر کا مریض نہیں ہے کینسر کا مریض نہیں ہے عام مرض نہیں ہے پیٹ درد نہیں ہے سر کا درد نہیں ہے برسوں کا دیوانہ ہے برسوں کا مجنو ہے سلاخوں میں اس کو جکڑا ہوا ہے صحابی رسول کا بیان ہے تین دن میں اس گاؤں میں رہتا ہوں صبح و شام سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد دم کرتا ہوں چوتھا دن بعد میں آتا ہے اللہ نے سورت الفاتحہ کے دم کی برکت سے اس مریض کو مکمل یاب فرما دیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے آپ کی والدہ اللہ نہ کرے آپ کا بھائی گھر میں تڑپتا ہے ہے بیمار آپ اس کو کتنی دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں یہ دار الفلاح کا آپ کو پیغام ہے بھائیو سورت الفاتحہ سچی بات ہے ہمارا یقین نہیں ہے توکل نہیں ہے ہمارا اعتماد ہو گیا مولوی کے تعویز پر ہم بس عادی ہو گئے سنیاسی باؤں اور نجوموں کے پاس نجومیوں کے پاس جانے کے وگرنہ جس امت کے پاس سورت الفاتحہ ہو مجھے یاد ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اولیاء کا ذکر کیا کریں سنا کریں پڑھا کریں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نام شگرد ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے الجواب الکافی عربی زبان میں کتاب ہے شاندار کتاب ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے دعائے شافی کے نام سے تو بہر صورت اس میں امام صاحب کا بیان ہے کہ میں مکہ گیا چھ ماہ میں مکہ میں رہا تو مجھے علاقہ گھر آپ سمجھتے ہیں نا آب و ہوا کے بدلنے سے کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جب میں مکے میں گیا تو طرح طرح کی بیماریوں نے مجھ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ماں بجت تو طبیبا مجھے کوئی ڈاکٹر کوئی معالج کوئی حکیم نہ ملا کہتے ہیں ایک روز میں حرم پاک میں بیٹھ گیا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی سورہ فاتحہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا امام ابن قیم امام الاولیاء ہیں امام الاولیاء ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں بس میں فاتحہ پڑھتا رہا فاتحہ پڑھتا رہا یقین مانے ان کا بیان ہے کہ ابھی چند ہفتے نہیں گزرے تھے اللہ تعالیٰ نے تمام لا علاج امراض سے مجھے نجات دیتے ہوئے میرے مولا نے فاتحہ کی برکت سے مکمل صحت یاب فرما لیجئے آج کے جو پیکج ہے نا آئیے قرآن پیکج کی طرف پہلا حصہ مکمل ہے کیا میں کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو کیا کہنا چاہتا ہوں اپنی مسلمان بہن کو کیا پیغام لے کے ہوں اپنی ماں کے لیے آپ کو بے پردہ کسی در کسی گھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے باوضو گھر میں بیٹھے یا آپ کام کاج کرتے ہوئے کپڑے استری ہو رہے ہیں ہنڈیاں پک رہی ہے کوئی بھی کام ہو رہا ہے بس آپ کی زبان پہ سورت الفاتحہ رہنی چاہیے سورت الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے میں دعا کر کے دوسرے جز کا آغاز کرتا ہوں محبت سے آمین کہیے پوری بیداری کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو ہر پل ہر دم ہر قدم سورت الفاتحہ کو اپنی زبان پہ آن رکھنے کی توفیق عطا فرما آئیے میں دوسرا حصہ بیان کروں نہایت اختصار سے وہ ہے جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المقضوب علیہم ولا الضالین جب آپ سورة الفاتحہ پڑھ لیں پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی قصور کے رہنے والوں آیت الکرسی میں کیا طاقت ہے آیت الکرسی میں کیا خزانہ ہے آیت الکرسی میں آپ مجھے یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہے دین و دنیا کے سب خزانے سمٹ کر اسی میں آ گئے آیت الکرسی کو اپنا ورد اور معمول بنائے صبح و شام پڑے دن رات پڑھے سائیکل موٹر سائیکل چلاتے پڑے دکان مکان پہ پڑھے سفر و حدر میں پڑے آیت الکرسی کی برکت سے آپ اپنے اللہ کے اتنے قریب سے کتی قریب تر چلے جائیں گے خدا کی قسم جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کا داتا آپ کو عطا کرتا چلا آیت الکرسی مجھے آپ معاف کیجئے جس امت کے پاس آیت الکرسی ہو وہ امت نجومیوں کے در پہ جا کے رل جائے جس امت کے پاس آیت الکرسی ہو وہ جال ساد عاملوں کے تویزات کے چکروں میں ایمان بھی لٹوا دے مال بھی لٹوا دے وقت بھی لٹوا دے اس سے بڑی ذلت اس سے بڑی رسوائی اس سے بڑی پسپائی اور کیا ہو سکتی ہے آپ آیت الکرسی سے پیار کیا کریں یعنی آپ یہ تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں لے جائیں ایک دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم انیس سو عطا فرمائیں گے اچھا کئی لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب میں ستائیسویں رات کو بھی دعائیں کرتا ہوں تاک راتیں بھی جاگتا ہوں بڑی دعائیں کرتا ہوں میری معززات بھی سنیں لیکن کر سب ہماری دعائیں اٹکی اور لٹکی ہوئی ہیں ہم کیا کریں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایسا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ہے اسم اعظم اسم آزم کا معنی یہ ہے اسم کا معنی ہے عربی میں ہوتا ہے نام اور آزم کا معنی ہوتا ہے بڑا نام ہاں جناب نے فرمایا ایک ہے اس میں اعظم جس دعا سے پہلے اس میں اعظم پڑھ لیا جائے نا اس دعا اس دعا سے پہلے جس دعا سے پہلے اس میں اعظم پڑھ لیا جائے اس کے بعد اللہ تعالی سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ میں اعظم کی برکت سے قبول فرما لیتے اب وہ اس میں اعظم کیا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتح ہے چالیس جلدوں میں عربی زبان میں اور زاد الباد میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کا یہ پہلا ٹکڑا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ جملہ یہ ٹکڑا آیت الکرسی کا اسم اعظم ہے جو مسلمان اپنی دعا سے قبل ایک دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ پچاس دفعہ سو دفعہ, دفعہ بار بار اس ٹکڑے کو جملے کو دہراتا ہے اس کے بعد درود پڑھ لے جو بھی اپنے رب سے مانگ لے یہ ہو نہیں سکتا اس کے لبوں سے نکلنے والی دعا اللہ تعالی رد فرما دے اللہ پاک اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر کلمے کو اس میں آزم اور درود کی برکت سے قبول فرما لیتے اچھا یہ ہے کیا توجہ کیجیے اللہ لا لا الہ الا الحی القیوم تأخذہ سنت ولا نوم اس کا معنی پتا کیا اللہ ہی میرا الہ ہے وہی میرا لجپال ہے غریب نواز ہے میری بگڑی بنانے والا ہے کڑے وقت میں میرے کام آنے والا ہے الحی میرا اللہ زندہ ہے یار کتنا مزہ آتا ہے توجہ فرمائے میرا اللہ سبحان اللہ مل کے بولے میرا اللہ اور کہنے والوں ہم بے سہارا ہیں القیوم میرا اللہ سنبھلنے والا ہے اور پوری کائنات کو لا خود ہو وہ میرا داتا اس انداز میں میری راکھی کرتا ہے اس میرے داتا کے پیار اور محبت کا عالم یہ ہے نیند تو درکنار میرے داتا میرے مولا کو کبھی اونگ تک بھی نہیں آتی بہت بہت بڑی چیز ہے اتل کرسی اگر تو میں تفصیل میں جاؤں نا پیکج اصل ہوتا ہے بنڈل یا پیکج ہوتا ہے بڑا مختصر بڑا جامع بس آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایت الکرسی سے آپ پیار ڈال لیں اللہ آپ سے پیار ڈال لے گا جب اللہ کا پیار آپ کو ملے گا اللہ دین و دنیا آخرت کے سب خزانے عطا فرما صحیح مسلم اور بخاری کے مطابق جو بندہ ایت الکرسی بہت زیادہ پڑھتا ہے نا اللہ تبا راکا و تا اپنی رحمت کے فرشتوں کو اپنے اس بندے کا دوست بنا دیتے جو انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے نا سعید اس کے مطابق شیطان ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے آیت الکرسی کے برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی کو شیطان کی آفتوں اور شیطان کے چکروں اور وسوسوں سے مکمل طور پر محفوظ فرما لیتے ہیں اچھا لمبی چوڑی بات نہیں کرنی جی ایک اہم بات آپ سے کرتا ہوں ماشاء اللہ آپ کامل توجہ کے ساتھ تشریف فرما ہے میں آپ کے لیے پھر دعا کی یہ دیتا ہوں یا الہ العالمین یہ جتنے تیرے بندے بندیاں جتنی محبت سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح حرم پاک میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کو طواف نصیب فرما اللہ یوم عرفہ عرفات کی حاضری نصیب فرما ایک حدیث بڑی معروف ہے کہ جو بندہ بعد الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء جو پانچ نمازوں کے بعد ایک دفعہ ایت الکرسی پڑھ لے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہوتی ہے جو ہی اسے موت آئے گی اللہ پاک اس بندے کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے اچھا یہ دنیا کی زندگی کو آپ بڑا لمبا نہ سمجھا کریں کسی شاعر نے کہا ہے نا زندگی کے ہیں دو جہاں زندگی کے ہیں دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ گر چل رہا ہے تو یہ جہاں گر رک گیا تو پھر وہ جہاں فرمایا جو ہی موت آئے گی اللہ جنت دے گا آپ مجھے بتائیے گا احباب توجہ دیجئے گا اگر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے دس دفعہ بیس دفعہ پچاس دفعہ سو دفعہ ہزار دفعہ نہیں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ جنت جیسا قیمتی خزانہ بغیر حساب کے اپنے بندے کو عطا کرے تو جو چلتا پھرتا سفر حضر میں سائیکل چلاتا موٹر سائیکل چلاتا دکان پہ بیٹھا مکان پہ بیٹھا ہر حال میں ایت الکرسی پڑھتا رہے میں اس کی بریا کی بریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ پاک اس بندے کو دین و دنیا آخرت کے سب خزانے عطا کر دیتا ہاں بھائی کچھ نہیں ہے امن نجومیوں کے پاس کچھ نہیں ان سریاسی باؤں کے پاس چھوڑ دیں ان لوگوں کو سورت الفاتحہ آیت الکرسی میں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا ہے زاد المعاد میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیخنا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یعالج بالآیت الکرسی الامراض الروحانیہ والامراض الجسمانیہ ہمارے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جسمانی بیماریوں کا علاج ایت الکرسی سے کرتے رہے روحانی بیماریوں کا علاج الکرسی سے کرتے رہے اور ہر قسم کی مرگی کے دورے کا علاج ایت الکرسی سے کرتے رہے چلے چلے اب میں پیکج کا تیسرا حصہ شروع کرتا ہوں دو حصے ہم نے مکمل کر لیے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جی بھر کے پڑھنی ہے بہت زیادہ پڑھنی ہے کوئی بچہ کوئی ننا کوئی ننی کوئی مرد کوئی جوان کوئی میرا بھائی کوئی میری ماں کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صاحب ہمیں تو سورہ فاتحہ آتی نہیں ہے سب کو آتی ہے فاتحہ آپ کو آتی ہے ایت الکرسی آپ کو آتی ہے تو بہر صورت اب میں تیسرا حصہ اپنے پیکج کا شروع کرتا ہوں دعا کر لیں اللہ مجھے اور آپ کو ہر پل ہر دم ہر قدم آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات پیکج کا تیسرا حصہ کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں تشریف فرما ہے اچانک آسمان سے آواز آئی تو آپ نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے نہیں اللہ کے پیغمبر ہم نہیں جانتے آپ نے فرمایا میرے صحابہ حضرت کیجئے کیا اسلوب ہے کیا انداز ہے کہ آپ سمجھ جائیں آپ سمجھ جائیں میں سمجھ جاؤں ہمارے دل میں ایمان جذبہ شوق بڑھ جائے آنے والی بات اور حدیث کی اہمیت بڑھ جائے آپ نے فرمایا صحابہ یہ جو آسمان سے آواز آ رہی ہے نا یہ آج اللہ تعالی نے آسمان کا وہ دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا اور آج اللہ نے آسمان سے رحمت کا وہ فرشتہ مجھ پہ اتارا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اور اس اس نے نے کیا کہا ہے ہمارے پیکج کے تیسرے حصے کی بات حضرات بڑے پیکج ہے جیز کا پیکج ہے وارد کا پیکج ہے یو کا پیکج ہے نیٹ کا پیکج ہے یاد رکھنا سب پیکج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جوان بچوں اور جوان بچیوں کو بے حیا بے غیرت اور دیوس بنانے کے منصوبے ہیں کچھ نہیں ہے ان پکچ میں سب دین سے دوری کی باتیں ہیں لغویات ہے آوار کی ہے بے رحروی ہے بے دینی ہے بے حیائی ہے فحاشی ہے لیکن جو قرآن پیکج آپ کے سامنے دار الفلا بیان کرنا چاہتا ہے اس کو آج آن کیجئے اللہ توحید بھی عطا کرے گا حیا بھی عطا کرے گا شفا بھی عطا کرے گا ہر مرض کی دوا بھی عطا کرے گا آئیے اس پیکج کو آن کریں مل کے آن کریں آن کریں بلکہ میں تو ایک اگلا جملہ بولتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں آن کریں اور ہم اس کو قصور میں عام کریں آن بھی کریں اور اللہ کی توفیق سے آپ نہیں بولتے میں نے کہنا ہے آن کریں یہ سبق سمجھ کے آپ یاد کریں دیکھیں مدارس ہوتے ہیں نا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جامعہ محمدیہ اکاڑا چلے جائیں جامعہ اسلامیہ میں اس کو بھی آپ نا منی مدرسہ سمجھا کریں میں سمجھتا ہوں یہ جو مہانہ درس ہے نا اس کو آپ چھوٹا موبائل مدرسہ سمجھیں انشاءاللہ یہ جو ہم نے مل کے جس پیکج کو ہم لگا رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے اسے آن بھی کرنا ہے اور مل کے بولے آم بھی کہہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئی دروازہ وہ کھلا جو کبھی نہ کھلا فرشتہ وہ آیا جو کبھی نہ آیا ہوا کیا انہوں نے کیا کہا آپ نے فرمایا اس فرشتے نے مجھے کہا اب شر بنورین اللہ کے پیغمبر آپ خوش ہو جائیں آپ راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو دو چراغ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو روشنیاں دی ہیں جو بھی آپ کا امتی ان چراغوں کو اپنی زندگی میں روشن کر لے گا اس نور کو اختیار کر لے گا اپنا لے گا اولاد کے اندھیرے ختم بیماری کے اندھیرے ختم کاروبار کے اندھیرے ختم اور اور اور دیگر زندگی کی تمام الجھنیں ختم صحابی اللہ کے رسول وہ دو چراغ کیا ہیں آپ نے فرمایا جو وہ پیکج کا پہلا حصہ ایک تو سورت الفاتحہ ہے پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ فرشتہ یہ جو نور لے کے آیا ہے نا دوسرا میرے پاس اس نے کہا ہے کہ یہ جو نور ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ نور کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوئے اور یہ جو نور ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں ایک ایک حرف اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے جب اللہ کا بندہ ان حروف کو کلمات کو الفاظ کو آیات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اللہ ایک ایک حرف کو شرف قبولیت ادا کرتے ہیں صحابہ اللہ کے پیغمبر وہ نور کیا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ سورت البقرہ کی آخری دو آیات ہے سورت البقرہ کی آخری دو آیات بھائیو اس کو آن کریں بہت زیادہ پڑا کریں بہت زیادہ پڑا کرے میری معززات بیٹیاں بہنیں مسلمان مائیں تشریف فرما آپ سمجھتے ہیں کہ لطیفے سنانے کا لغویات کا فضولیات کا زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا یاد رکھو ایک ہوتا ہے گندی گفتگو کرنا گالیاں دینا لچر گفتگو کرنا زومانہ گفتگو کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا جو بندہ فضول گفتگو زیادہ کرتا ہے رسول اسلام نے فرمایا اللہ پاک اس کے دل کو سخت کرتے ہوئے اللہ پاک اس کی عبادت سے لذت اور حلاوت کو اٹھا لیتے نہ عبادت میں لذت ہے نہ تنہائی میں لذت ہے اور فرمایا اللہ پاک اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں اللہ مجھے اور آپ کو یہ پیکج اپنی زبان پہ آن رکھنے کی توفیق عطا فرما اچھا آپ نے دیکھا ہے لوگ کاروں کاریں لیتے ہیں تو وہ کالے رنگ کی ٹاکی سی باندھ لیتے ہیں چھوٹا سا ننے کا نا جوتا ٹانگ لیتے ہیں ساتھ یا گھروں میں عجیب و غریب عورتیں ہوتی ہیں نا ویم کی مریض ہوتی ہیں تو وہ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے شریکہ برادری کے شریکے سے بچنے کے لیے جادوگروں کے جادو سے بچنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے آئیے میں آپ کو مدینے لے کے چلوں درود پڑیے گا امام الانبیاء پہ آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جس جگہ میں تین راتیں مسلسل تین راتیں مسلسل سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں اللہ پاک ہمیشہ ہمیش کے لیے اس گھر کو جادو کے اثر سے محفوظ فرما لے حضرات سائیکل چلاتے میں یہ لفظ بار بار بولوں گا کیوں یہ وقت کی ضرورت ہے سائیکل چلاتے موٹر سائیکل چلاتے دکان پہ بیٹھے گھر میں جاتے آتے جاتے سفر حضر میں اعوذ باللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھیے آیت الکرسی پڑھیے آخری دو آیتیں پڑھیے زبان پہ اس پیکج کو آن رکھیے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے من البقرہ فی فتح آپ نے فرمایا جو بندہ رات کو اپنے بستر پہ لیٹتے ہوئے سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے اللہ اس گھر کو چوری ڈکیٹی اور ہر قسم کی آفت مصیبت سے محفوظ فرما لیتے اچھا میں آپ کو ایک اور اس کی تفسیر بتاتا ہوں یہ چونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی ایک شرح ہے اس کو ہم کہتے ہیں شرح النووی بہت پیاری شرح عربی زبان میں بلکہ آپ حیران ہوں گے امام ابن باد رحمت اللہ علیہ مکے کے سعودیہ کے بہت بڑے مفتی گزرے ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے وہ آنکھوں سے نبینے تھے توجہ فرمانا آنکھوں سے نبینے تھے یقیناً طلبہ ابھی تشریف فرما ہوں گے وہ آنکھوں سے نبینے تھے مفتی صاحب وہ کہنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو کتاب ہے نا میرے ہاں وہ مسلم کی یہ شرح شرح نوی ہے اور میں نے ابھی تک کم از کم ساٹھ دفعہ اس کا پوری کی پوری کتاب کا ساٹھ دفعہ میں نے مطالعہ کر لیا اتنی شاندار شرح اس میں امام صاحب نے لکھا ہے یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ ہر چیز سے کافی ہو جائے گی اس کا ایک معنی یہ ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے بستر پہ لیٹتا ہوا سورت البکرا کی آخری دعیات پڑھ لے صبح فجر جماعت سے پڑھ لے عشاء سے لے کے فجر تک اپنے بستر پہ خراٹے مارتا رہے دو آیات سورہ بکرا کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی نیند کو اس پہ صدقہ کر دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب تحریر فرما دیتے ہیں حضرات آئیے آپ حیران ہوں گے آپ کہتے ہیں نا قرض قرض کا بڑا بوجھ ہے بیٹیوں کا بڑا بوجھ ہے بیماریوں کا بڑا بوجھ ہے یہ سارے آپ کے بوجھ اللہ نے اتارے ہیں ان میں ہے کیا اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين میرے اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو میں بیٹیوں کا بوجھ بیماریوں کا بوجھ دکھوں کا بوجھ غربتوں کا بوجھ جو قرضوں کا بوجھ میرے اللہ میں اٹھا نہیں سکتا اللہ وہ بوجھ مجھ پہ نہ ڈالنا یا اللہ مجھے معاف کر دینا اللہ مجھ سے درگزری کرنا اللہ تعالیٰ مجھے رحم کرنا کیوں انت مولانا میرا لجپال بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے حاجت روا بھی تو اللہ میرا کارساز بھی تو ہے تو حباب گرامی اگر تین چیزیں ہم نے مکمل کر لی ہیں تو پیکج دو چیزیں غالباً باقی رہ گئی ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیے گا سورہ فاتحہ بہت زیادہ پڑھیں ایت الکرسی بہت زیادہ پڑھیں ٹھیک ہے اور سورت البقرہ کی آخری دو آیات بہت زیادہ پڑھیں تیسری بات سنیے گا نبی علیہ السلاۃ السلام نے بیان فرمایا ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو تیسواں پارا ہے نا تیسواں پارا اس کے آخر میں جو تینوں کل آتے ہیں ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ بہت زیادہ پڑھا کریں مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جو بندہ آخری تینوں کل بہت زیادہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دل کی ہر نیک خواہش کو پورا کر دیتے ہیں اور ہر آنے والی آفت سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے یہ صحیح مسلم میں نے پڑھی ہے عربی کے الفاظ ہیں تکفی کا انکلی شہی ہر آفت اور مصیبت سے بچاؤ کے لیے آپ نے فرمایا سورت الاخلاص آخری تینوں کل معاف کیجئے یہ کل ختم کے لیے نہیں یہ کل پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے اس میں بہت آجزی ہے انکساری ہے بندہ کیا کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں آ میرے بادشاہ ہیں آ میرے الہ ہیں آ میرے پیارے ہیں اللہ مجھے جادوگروں سے بچا اللہ مجھے حادثوں سے بچا اللہ مجھے شیطان سے بچا اللہ مجھے اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ آخری تینوں کل کثرت اور محبت سے پڑھتا ہے مجھے اللہ کو اپنی ربوبیت کی قسم ہے کائنات کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں دے سکتا ہم نہیں پڑھتے اچھا مجھے بتائیں اللہ نہ کرے آج مجھے موت آ جائے آج آپ میں سے کسی کو موت آ جائے جو ایک ایک برحق اور اٹل فیصلہ ہے آپ مجھے بتائیں میرے سمیت کیا ہم نے جی بھر کے ایتل کرسی پڑھ لی ہے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے ایتل کرسی پڑھ لی ہے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے سورہ بکرا کی آخری ایتیں پڑھ لی ہیں کیا ہم روزانہ سینکڑوں دفعہ آخری تینوں کل پڑھتے ہیں فجر کے بعد تین تین دفعہ زور کے بعد ایک ایک دفعہ عصر کے بعد ایک ایک دفعہ مغرب کے بعد تین تین دفعہ عشاء کے بعد مرتا مرتا ایک ایک دفعہ رات کو سوتے دفعہ تین تین دفعہ اور میں نے سننے بھی دعوت میں پڑھا ہے کہ آج جناب علیہ اسلام پہلے بہت زیادہ ذکر کرتے بہت زیادہ قرآن پڑھتے بہت زیادہ اوراد کرتے اذکار کرتے لیکن جب ہو اللہ احد آئی جب یہ آخری معوضہ تعین آئی پیغمبر نے کافی ذکر اذکار چھوڑ دیے ساری توجہ پیغمبر کی صورت اخلاص کی طرف ہو گئی اور میرے پیغمبر کی ساری توجہ آخری موزاتین کی طرف ہو گئی ایک ایک کی تفصیل کے لیے وقت چاہیے یہ سورہ اخلاص یہ جنت ہے آپ کو مسلم سے ایک ضیافت تباہ کے لیے حدیث سناتا ہوں ضیافت تباہ یعنی آپ کی مہمانی کے لیے آپ محظوظ ہوں گے سنیے گا مسجد کبا مسجد نبوی کے قریب ہے دو اڑائی کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں ایک امام صاحب تھے وہ ایسے کرتے تھے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو وہاں جا کے دو نفل پڑھتا ہے نا اللہ پاک اس بندے کو پورے مقبول عمرے کے برابر سواب عطا کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار سے بار سو بار ہزار بار بار بار مسجد قبا میں دو نفل پڑھ کے عمرے کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہاں امام صاحب نہ پہلے پڑھتے سورت الفاتحہ سورت الفاتحہ کے بعد وہ پڑھتے کل ہو اللہ احد کل ہو اللہ کے بعد پڑھتے قاتل یا فاتحہ پڑھتے پھر کل اللہ پڑھتے پھر کوئی سورت پڑھتے اللہ القرآن سورہ فاتحہ پڑھتے کل و اللہ پڑھتے پھر پڑھتے کل جب رب ناس یعنی درمیان میں کل ہو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے مسجد کی انتظامیہ کہنے لگی حضرت صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں درمیان میں کل ولہ پڑھتے ہیں پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں پھر آپ کلو اللہ پڑھتے ہیں آپ کی تسلی نہیں ہوتی پھر آپ کوئی اور سورت پڑھتے ہیں یا کلو اللہ پڑھ لیا کریں یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں امام صاحب کہنے کہ بھائی دیکھو مجھے ہے سورت اخلاص سے محبت میں نے ایسے ہی کرنا ہے مجھ سے امامت کروانی ہے کروا لو ورنہ آپ امام کسی اور کو مقرر کر لیں میں امامت نہیں کرواؤں گا چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول آئے صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظامیہ نے شکایت کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آواز بڑی خوبصورت ہے بہت اچھے امام ہے لیکن طریقہ بڑا عجیب ہے پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں پھر کلو اللہ پڑھتے ہیں پھر پھر پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں ہم ہاں، ان کو کہتے ہیں درمیان میں آپ کیوں کلو اللہ پڑھتے ہیں آپ چھوڑ دیں نہ پڑھا کریں آپ نے بلایا حضرات توجہ دیجیے آپ نے بلایا آپ نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہنے لگے اللہ کے رسول بات اور کوئی نہیں یہ ننی منی سی پیاری سی سورت ہے اس میں میرے اللہ کا تعارف بڑا پیارا ہے یہ سورت مجھے پیاری بڑی لگتی ہے جب تک سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص نہیں پڑھتا اللہ کے رسول میرے دل کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کل ہو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے یکتا ہے تنہا ہے اسمد بے نیاز ہے با کمال ہے تمام صفات کا مالک ہے لم یلد ولم ولم یولد احد نہ نہ اس نے جنا جنا وہ گیا طاقت قوت میں محبت میں اختیار میں طاقت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا اللہ کے رسول مجھے پیاری بڑی لگتی ہے حضرات پیغمبر نے فرمایا اچھا اتنی محبت ہے تجھے جی اتنی محبت ہے جا اس محبت کی وجہ سے جب تک تو زندہ رہے گا تیرا رب تجھ سے پیار کرتا رہے گا جب تجھے موت آئے گی کل ہو اللہ کی محبت تجھ کو اللہ کی جنت میں لے جائے گی حضرات اگر میں ایک ایک پہ رکوں تو ایک ایک گھنٹہ مجھے چاہیے لیکن جو کہ میں پیکج بیان کر رہا ہوں آخری بات آپ سے کرتا ہوں نبی علیہ السلاۃ السلام آخر وقت میں بیمار ہو گیا مرض آپ کا بڑھ گیا یہ میں بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں تو آپ کی زبان مبارک حرکت نہیں کر رہی تھی بہت زیادہ بیماری کا غلبہ تھا آپ نے نگاہ اٹھا کے آنکھیں بھر کے افیفہ کائنات کی طرف دیکھا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا اور آپ کا اشارہ یہ تھا کہ مجھ پر کل ہو اللہ احد اور آخری دونوں جو معوضہ تین ہے نا وہ پڑھ کے دم کرو اما فرماتی ہیں میں نے تین تین دفعہ پڑھ کے اللہ کے نبی پہ دم کیا اللہ تعالیٰ نے آخری تینوں کلوں کے دم کی برکت سے محبوب کائنات کو فاقہ اور صحت عطا فرما دی بھائی آپ کتنی تین دفعہ پڑھتے ہیں اپنے گھر میں میں آپ کو ڈاکٹر سے منع نہیں کرنے آیا معالی طبیب اور حکیم سے منع کرنے نہیں آیا بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں پڑھائی پہلے دوائی بعد میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ سفر میں ہیں رات کا وقت ہے یہ سننے والی بات ہے آپ گر گئے ہیں چوٹ لگ گئی ہے کسی چیز نے ڈس لیا ہے آنن فانن کو مسئلہ بن گیا ہے میری معززات توجہ دیجئے گا گھر میں کوئی محرم نہیں ہے ٹھیک ہے یا آپ اکیلے ہیں آپ نا فون کرنے سے پہلے نا فون بھی آپ کریں ڈاکٹر کو معالج کو معامن کو ضرور کریں لیکن آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں احت الکرسی پڑھیں آخری دعتیں پڑھیں آخری تینوں کل پڑھیں میں اس کے بریاکی کی بریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قصور کے رہنے والوں جن کو آپ فون کریں گے وہ آپ کی دہلیز پر بعد میں پہنچیں گے آپ اس پیکج کو آن کریں گے اللہ آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو پہلے آپ کے گھرانے میں نازل فرما دے گا رحمت کے فرشتے آپ کے قدموں میں لیکن ہمیں یقین نہیں بس ذہن بن گیا جب تک مولانا صاحب نے پندرہ سو روپے کا سات سو روپے کا آٹھ سو روپے کا ہزار کا تویز نہ دیا مسئلے ہماری عورتوں کے یقین بڑے کچے ہو گئے ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں نا دارالفتا میں ہم ان کو پڑھائی بتاتے ہیں نا وہ مرد بچارے پڑھائی گھر میں لے جاتے ہیں تو خواتین کہتی ہیں لو جی تہن تو کاری صاحب نے ٹال ہی دیتا ہے ہاں، مغرو ہی لا دیتا کاری صاحب نے نہ میرے پیارے بھائی خدا کی قسم میں درد دل بیان کر رہا ہوں امت مسلمہ امت مسلمہ جس امت کے پاس سورت الفاتحہ جس امت کے پاس آیت الکرسی جس امت کے پاس سورت البکرا جیسے آخری دو آیات کے خزانے جس امت کے پاس کل ہو اللہ ہو حق جس امت کے پاس آخری محفظت ہیں آج وہ امت ڈگمگا رہی ہے بڑی تردد کا شکار ہے یہ صرف میری اور آپ کی بادامالیوں کا نتیجہ ہے مگر نہ خدا کی قسم اگر کاش آپ یہ پیکج آن کر لیں میں نے ایک محدث کے بارے میں پڑھا ہے جو سورت الفاتحہ آیت الکرسی آخری کل کثرت کے ساتھ آن رکھتا ہے اللہ پاک اپنی جنت کی خوشبو کی پہلی قسط اس بندے کو دنیا میں عطا کر دیتے آئیے میں پیکج کا آخری حصہ بیان کروں ابھی سگنل لینے کے لیے دو عمل بھی میں نے بیان کرنے ہیں پانچواں حصہ یہ ہے جب آپ اعوذ باللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھ لیں ایت الکرسی پڑھ لیں آخری دو ایتیں پڑھ لیں آخری تینوں کل پڑھ لیں پیکج کا آخری حصہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو وسلمو وسلمو مدینے والے پہ درود پڑا کریں خدا کی قسم اللہ پاک آپ کے دل کی ہر نیک خواہش کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے وہ کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں نا سو گز رسا تھے سرے تھے بس یہ جو پیکج ہے نا کیا پیکج ہے درود پاک پڑھے آپ نے حدیث پڑھی ہے نا جو ایک دفعہ مدینے والے پہ درود پڑھے دس نیکیاں ملیں گی دس گنا معاف ہوں گے دس رحمتیں اتریں گی اور اللہ اپنی جنت میں اپنے اس بندے کے دس درجات کو بلند فرما دیں گے آلے علی اولاد نبی کی بات کرتا ہوں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیکوکار تھے آل علی اولاد نبی میں سے تھے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنائے ان کے پاس ایک آدمی آیا آ کے کہنا حضرت صاحب میں بیت اللہ گیا تھا جمرے کے لیے حضرات توجہ کیجئے لیکن میں کچھ لمبی چوڑی نا نیت بڑی تھی کہ دعائیں کروں گا یہ بھی دعا کروں گا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا بیٹوں کے لیے مانگوں گا بیٹیوں کے لیے مانگوں گا یہ یہ دعائیں کروں گا لیکن وہاں جا کے تو مجھے رسول اللہ کی محبت نے گھیرے رکھا ہے میں تو ہر وقت درود پاک ہی پڑھتا رہا ہوں میرے بارے آپ کا کیا خیال ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آل نبی اولاد علی کیا بیان کرتے ہیں کہنے لگے بھائی آپ نے درود بہت زیادہ پڑھا جی بہت زیادہ پڑھا ہے فرمایا جتنے لوگ حج کے لیے آئے تھے جتنے لوگ عمرے کے لیے گئے تھے جتنے لوگ حرمین کی زیارت کے لیے گئے تھے اور انہوں نے جو جو کچھ رب سے مانگا تھا مانگ مانگ کر انہوں نے جو رب سے لیا تھا رب تجھے تیرے درود کی برکت سے عطا کر دے گا بے نمانگے تجھے رب عطا کر دے گا غم دور بیماریاں دور حضرات گرامی قدر آئیے اختصار کرتا ہوں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين یہ پیکج بہت قیمتی پیکج ہے اس کو آن کریں ایک بندل پورا ایک سیٹ پورا اعوذ باللہ, اعوذ باللہ سے لے کے درود تک ایک سیٹ پورا پھر پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں اچھا کئی میری معززات بیٹی بہنیں اور نوجوان مجھے سوال کرتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں لیکن جب ہم اشراق پڑھتے ہیں یا جب ہم رات کو تحجد پڑھتے ہیں نا تو دل بڑا کرتا ہے کہ لمبے لمبے قیام کریں لیکن ہم حافظ تو ہیں نہیں ہم کیا کریں حضرات مجھے ایک منٹ دیجیے میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں جب آپ توجہ کے لیے کھڑے ہو نا یا جب آپ اشراق کے لیے کھڑے ہوں سورت الفاتحہ پڑھے اس کے بعد ایت الکرسی پڑھے ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ پچاس دفعہ سو دفعہ ایک آیت کو بار بار پڑھنا میں نے حدیث صحیح میں پڑھا ہے کان صلی اللہ آیت ایک کو قیام کی حالت میں نفل میں بار بار پڑھنا جوم جوم کے پڑھنا پیغمبر کی محبوب سنت تھی نادر اور نیاب سنت تھی ایک دفعہ پڑھیں دس دفعہ پڑھیں سو دفعہ پڑھیں ہاں اس کے بعد آخری دو ایتیں ایک دفعہ دس دفعہ سو دفعہ آخری تینوں کل بار بار بار بار پڑھے نتیجہ کیا نکلے گا اللہ آپ کی نماز کے قیام کو لمبا بنا کے قبول بھی کر لیں گے دین و دنیا کے سب خزانے بھی عطا فرما سگنل صاف لینے کے لیے حضرات آئیے آخری چند منٹ آپ کے چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ جب میں سورت الفاتحہ پڑھوں تو حضرت صاحب قاری صاحب میں دنیا سے کٹ جاؤں مجھے اتنا نشہ آئے اتنا مزہ آئے اتنا لطف آئے کہ کوئی غم میرے پاس نہ ٹھہرے حضرات مجھے معاف کرنا جن لوگوں نے یہ پیکج آن کیے ہوئے ہیں ہیں نا وہ کی کٹیا میں رہتے لیکن اللہ ان کو لذتیں وہ عطا کرتا ہے جو بادشاہوں کو محلات میں نصیب نہیں ہوتی اللہ ان کے غموں میں وہ لذت رکھ دیتا ہے تو میری شیف فرما ہے بالخصوص میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ گھر میں رہتے ہوئے آپ چاہتی ہیں کہ سگنل بہت صاف ہونے چاہیے کیا مانا کہ جب ہم پڑھے تو بڑی لذت بڑی حلاوت اور بڑا لطف ماشاء اللہ ایک بڑی تمانینت ہونی چاہیے پورے وجود پہ اس کے لیے آپ کو کوئی کھمبے بمبے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کرنے کا پہلا کام یہ ہے آپ اس پیکج کو وضو کی حالت میں آن کیا کریں وضو کی حالت میں اور میں نے ایک اس میں پڑھا وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج خرج من من من الخلاء الخلاء وفي كان پیغمبر اللہ جب بھی بیت الخلاء سے نکلتے اللہ کے پیغمبر علیہ وضو بنایا کرتے تھے میں آپ کے سامنے ایک اور روایت پڑھتا ہوں یہ میں پڑھنے لگا ہوں سلسلہ حدیث سیاح سے امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عربی زبان میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ترجمہ کرنے کی سعادت بخشی ہے خیر اس میں ایک روایت ہے ایک جگہ نبی علیہ السلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے قریب سے آپ نے نا فتح آپ نے ایک ضرب زمین پہ لگا کے آپ نے تیمم کر لیا صحابی کہنے لگے ان الماء من کا قریب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر پانی قریب ہی تھا آپ نے فوراً تیمم کر لیا قصور کے رہنے والوں ایک بول سننا گلے کی مالا بنانا پانی تو اللہ کے پیغمبر قریب تھا آپ نے فوراً تیمم کر لیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا خبر کہ آپ کا نبی پانی پر پہنچے گا کہ موت پہلے آ جائے گی اور میں اللہ کا نبی یہ پسند کرتا ہوں جب مجھے موت آئے تو وضو کی حالت میں موت آئے وضو کی حالت میں موت یہ روحانیت کا خزانہ ہے وضو کاش کہ آپ وضو کی افادیت سمجھ لیں کاش کہ آپ وضو کی برکات سمجھ لیں آپ باوضو رہتے ہیں اور خدا کی قسم رحمت کے فرشتے بھی جھوم جھوم کر آپ کو سلام کرتے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے باوضو رہنا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو پیکج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کا رزلٹ اچھا نکلے فائدہ اچھا ہو سگنل صاف ہو اور ماشاءاللہ ایک تسلسل ایک ربط بنتا رہے اور شیطان درمیان میں رکھنا نہ ڈالے شیطان یہ چیزیں پسند نہیں کرتا شیطان یہ چیزیں پسند نہیں کرتا دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کا ترجمہ اچھی طرح پڑھ لیں ایت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ کی دس دس اللہ تعالیٰ کی پہچان کی دس ٹکڑے ہیں جو اس آیت میں بیان کیے گئے دس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی کسی طرح آپ سورت البکرا کی آخری دو آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں آخری تینوں کلوں کا ترجمہ پڑھ لیں میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے انشاءاللہ یہ پیکج آن کرتے ابھی ایک ماہ گزرے گا مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے اب اسے بھی سونا بنا دے مانا یہ ہے اللہ نام مراد اللہ نامراد نہیں کرے کیا خیال ہے جو جی پھر ہم نے پیکج لگایا ہے اسے آن کرو گے ہاتھ کھڑا کرے ہاں کون کون کرے گا ہاتھ نیچے نہیں کرنے ابھی کچھ بھائیوں نے نہیں اٹھائے میں نے بھی کرنا ہے آن انشاءاللہ نیچے نہیں کرنے میں نے دعا کرنی آن کرو گے اچھا اگلا ٹکڑا سنو آم بھی کرو گے آواز آپ کی مدم ہو گئی آم بھی کرو گے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اے مولا و داتا عرش و فرش کے مالک جس طرح بندے نے سچے دل سے حد کر لیا ہے اللہ اس کو یہ پیکئی طواف کی حالت میں کعبۃ اللہ میں آن کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس کو مسجد نبوی میں یہ پیکج آن کرنے کی توفیق عطا فرما یہ موت مجھ پہ بھی آئے گی موت سے آپ کو بھی مفر نہیں لیکن اللہ جب یہ موت ہم پہ آئے حضرات جائیے گا قصور کے سول ہسپتال میں جائیے گا لاہور کے ہاسپٹل میں ہمیں بتلانے والے بتلاتے ہیں کئی مرنے والے ہائے ہائے کر کے مر گئے کوئی گالیاں دے کے مر گئے لیکن جنہوں نے اس طرح کے پیکج آن کیے ہوئے تھے کوئی فاتحہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے کوئی آت الکرسی پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے اللہ جب ہمارا سفر آخر شروع ہو تو الہ العالمین ارحم الراحمین اپنی رحمت کے ساتھ ہماری زبان پر یہ پیکج آن فرمانا میں عرفان صاحب اور ان کے رفقا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں سچی بات ہے نہ انداز ہے میرے پاس نہ میں عالم نہ میں خطیب ہوں ایک درد دل تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے حاضہ ما کا نائندی واللہ تبارک تعالی عالم بسواب سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم جزاکم اللہ خیر بارک اللہ